عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر غلام تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو پچاس